ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گانے والی لونڈیوں کو نہ بیچو اور نہ انہیں خریدو اور نہ انہیں گانا سکھاؤ ان کی تجارت میں خیر و برکت نہیں ہے اور ان کی قیمت حرام ہے اور اسی جیسی چیزوں کے بارے میں آیت اتری جس کا ترجمہ ہے اور بعض لوگ ایسے ہیں جو لغو باتوں کو خرید لیتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بہکائیں جامع ترمزی حدیث نمبر ایک ہزار دو سو بیاسی یہ حدیث ضعیف ہے